بے شک وہ جو اپنی پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی اشتان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنہ میں مدتوں رہنے کی امید دلائی